بلند درجے دائی والا اشکا مالک آمان کی جان وہی ڈالتا ہے اپنی حکم سے اپنی بندوہے میں جس پر چاہے کہ وہ ملنی کے دن سے ڈرائے